منظومہ اس خدمت ہے ہے ہے کا عنوان میٹھی گولی تو عرض کیا ہم کچھ دوست ہوٹل میں چائے پیتے ہیں اکثر پیتے ہیں سچی پوچھو تو چائے پر ہی تو جیتے ہیں زندگی میں ورنہ چائے کے سوا رکھا کیا ہے وہ کپڑنا پیاس کپٹ کا ہماری زیست کا یہی احساس ہے ہماری زیش کا یہی احساس ہے جسے دیکھو رکھے ہیں ہزار گز کنٹ کا جسے دیکھو رکھے ہیں ہزار گز کنٹ کا امیر وقت بات غریبوں کی کرتا ہے کھیسا مگر اپنا بھرتا ہے ہر بولتا سرے بازار نیلام ہوتا ہے سر اس کے کوئی نہ کوئی الزام ہوتا ہے دیکھیے خوب بدنام ہوتا ہے میرے وقت کو کون پوچھے میرے وقت کو کون پوچھے کہا اس کا پہ لگام ہوتا ہے کوئی ایشور کا اسے اوتار کہے کوئی ایشور کا اسے اوتار کہے اس کی کرتوتوں سے بے خبر مقدس روحوں کا اسے سلاد سمجھے اس کی کرتوتوں سے بے خبر مقدس روحوں کا اسے سلار سمجھے یہی نہیں دو انسانی کا وقار سمجھے دو انسانی کا وقار سمجھے سب چمچے اسے کان رزق کہتے ہیں سب چمچے اسے کان رزق کہتے ہیں مورخ بھی اسی کے گن گاتا ہے حیرت تجھے ہے جس خوبی کا وہ تا عمر کاتا رہا حیرت تجھے ہے جس خوبی کا وہ تا عمر قاتل رہا اسی خوبی کو اسی خوبی کو مورخ اس کی گرا میں رکھتا ہے رکھتا ہے اسے جینا ہے یہی اس کا دور رہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہر دور پہلے شروت کا دور رہا کوئی بھوکا مرتا ہے مرے اس سے کیا بھوکا مرتا ہے مرے انہیں اس سے کیا ان کی سے غریب کے بچے بے لباس ہیں غریب کے بچے بے لباس ہیں وہ کیا کریں انہیں کیا ان کا اس سے کوئی کام نہیں ان کا اس سے کوئی کام نہیں معلوم تو ہے نا غریب کا سمجھ جاتا ہے سے غریب کا سور جاتا ہے دوا سے خیر چھوڑیے ان باتوں کو کوئی نہیں بات تو ہو تو بات کریں خیر چھوڑیے ان باتوں کو کوئی بات بات ہو تو کریں جو وقت گزر گیا تو گزر گیا ان بے گھر بے بستر راتوں کو کیوں یاد کریں ہاں بس اتنا دکھ ہے ہاں بس اتنا دکھ ہے غریب کی روکی سوکھی پر پنجہ رکھ کر تاج محل کبھی نور محل تعمیر ہوئے شاہ پھر بھی دیالو ہے کرپالو ہے شاہ پھر بھی دیالو ہے کرپالو ہے پھر بھی لوگ اسے ان سے آسے باندھے پھر بھی لوگ ان سے آسے باندھے ان کی آنکھوں میں ٹک تلاشیں امید کی کاشوں کاشیں کب یکجا ہو جاتی ہیں امید کی کاشیں کب یکجا ہو جاتی ہیں یجا ہوتی ہیں پتی پتی گلاب قدموں میں اس کے بکھری پتیاں حسن کے ماتھے پر نقدری کا ٹکا حسن کے ماتھے پر نقدری کا ٹکا قدموں بکھری پت قدموں میں بکھری پتیوں کو کون چنے جو چنے چننے بیٹھے گا جو چننے بیٹھے گا پولے کھائے گا جو چننے بیٹھے گا پولے کھائے گا خیر چھوڑے میں کیا و ستم کی رام کہانی لے بیٹھا ہوں چائے کی مست پیالی میں ہمارا امریکی طور نہیں رہا کبھی میں کبھی وہ ادائیگی کر دیتے ہیں ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں ہم ایک کشتی کے مسافر ہیں پھر پھر تو تو میں میں کیسی ایک روز کیا ہوا بچہ جو چائے لا کر دیتا تھا برتن اس کے ہاتھ سے گرے اور ٹوٹ گئے پھر کیا تھا مالک نے وہ مارا کہ فرشتوں کے بھی اش گرے ہوں گے مالک نے وہ مارا کہ فرشتوں کے بھی اش گرے ہوں گے وہ دن اس کے کے لیے بے بکری تختی پڑھنے تھے وہ اسے وہاں لائی تھی اللہ جانے کتنی مجبور اس کی مائی تھی سچی بات تو یہ ہے میری چائے حرام ہو گئی میں بس کنگلا کیوں کر سکتا تھا بس دو میں بس اشک بہا سکتا تھا میرا یہی کل سرمایہ تھا میرا کل یہی سرمایہ تھا ریست میں یہی کچھ کمایا تھا جب برتن لینے وہ آیا میں نے اسے گلے لگایا رویا پیار کیا وہ ماتا چما چپ چاپ وہاں سے اٹھ گیا جہاں نمرود کی شریعت چلتی ہو وہاں پھر کیا آنا جانا جہاں نمرود کی شریعت چلتی ہو وہاں پھر کیا آنا جانا بعد مدت میرا اس کا ملنا ملنا ہوا بعد مدت میرا اس کا ملنا ہوا ہماری آنکھیں ہم ایک کو پہچان گئے وہ چھوٹا تھا میں نیچے بیٹھ گیا گلے لگایا خوب پیار کیا دعا دی میری گرا یہی اوقات تھی میری گرا کی یہی اوقات تھی وہ ہاں وہ بچہ نو شیر وہاں سے کہیں بڑھ کر دیالو نکلا نو شیر وہاں سے کہیں بڑھ کر دیالو نکلا میٹھی گولی اس کے منہ میں تھی اس اس نے نے اپنا میرے منہ میں ڈالا خوش ہو کر میرے منہ کو دیکھا میرے منہ میں وہ تھا جو جن سورگ میں بنا رہا ہوگا میرے منہ میں وہ تھا جو جن سورگ میں بھی نہ ہوگا میرے چہرے پر خوشی کے لڈو پوٹ رہے تھے اس کے پاس ایک اور میٹھی گولی تھی جو اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دی اکبر ہو کہ کوئی اور شاہ اکبر ہو کہ کوئی اور شاہ کیا کسی کو دیں گے اکبر ہو کہ کوئی اور شاہ کیا کسی کو دیں گے مہان تھا دیا کا پردھان تھا مہان تھا پردھان تھا وہ معصوم بچہ شاہوں کی شاہی ایک طرف الفت پریم سے لبرے میٹھی گولی ایک طرف الفت سے لبرے میٹھی گولی ایک طرف تول میں کہیں بھاری ہے تول میں کہیں بھاری ہے تول میں کہیں بھاری ہے گول ہوا اس میٹھی گولی کا مزہ رگو پہ آج بھی ہے پریم الفت کے آب زم میں آب زمزم میں بھیگی پریم الفت کے آب زمزم میں بھیگی ہاتھ پر اس بچے کی رکھی ہوئی میٹھی گولی آتی نسلوں کے لیے میں نے رکھ دی ہے کہ حجت رہے محبتیں امر ہوتی ہیں محبتیں امر ہوتی ہیں یہ مرتی نہیں لوگوں کو یہ خیر کی شکتی بردان کرتی آتی نسلوں کے لیے میں نے رکھ دی ہے کہ حجت رہے محبتیں امر ہوتی ہیں مرتی نہیں لوگوں کو یہ خیر کی شکتی بردان کرتی